وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله بدرگان دین نوجوان ساتھیوں حاضرین مسجد دینی ماں اور بہنوں یہ صورت النساء کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے جس میں اللہ رب العالمی نے تقوا کی وصیت کی ہے اور فرمایا ولا قد وسین الدین اوت الکتاب امین قبل قوم و تم سے پہلے بھی جتنے لوگ گزرے ہیں ان کو اور تم کو بھی ایک ہی ایک چیز کی وصیت کی گئی تھی وہ ہے انتق اللہ کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ تعالیٰ کی ناپرمانی برائی اور اللہ رب العالمین کے حکم دوری سے اپنے آپ کو بچاؤ اور رب العالمین نے ہم تمام مسلمانوں کی کامیابی کو ایمان اور عمل صالح میں رکھا ہے روزانہ ہم سارے ساتھی سورت العصح کی تلاوت کرتے ہیں اور العالمین فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر آمن وسو لادی وعملوا الصالحات صوبل حقی و بالصبر صبر ایک انسان اگر اپنے آپ کو خسارے اور نقصان سے بچانا چاہتا ہے تو رب العالمی نے قسم کھائی کہ ول قسم ہے زمانے کی وقت کی سارے انسان نقصان اور خسارے میں ہیں صرف وہی لوگ اپنے آپ کو نقصان اور خسارے سے بچاتے ہیں جو اپنے اندر چار خوبیاں پیدا کر لیں نمبر ایک الدین دو عامل الصالحات نمبر تین و تاس اور نمبر چار و سو و صحبل اور نمبر چار و سو یہ چار چیزیں ہیں ایمان لائے عمل صالح کرے حق کی دعوت دے صبر کرے اور غیروں کو صبر کی تلقین کرے اگر انسان اپنے آپ کو خسارے سے بچانا چاہتا ہے تو ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنا ضروری ہے وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بہترین عبادات میں اللہ رب العالمین کی بہترین اطاعت سمجھی جاتی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے ان میں ایک بہت بڑا عمل یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے انسان کوشش کر کے رزق حلال کھائے اپنے اہل ویال بوڑھے ماں باپ اپنے عزیز واقع کو رزق حلال کھلائے رزق حلال حاصل کرنا اور رزق حلال کا اہتمام کرنا یہ اللہ انسانی فرائض اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا بہترین عمل ہے کتنا بہترین عمل ہے رشک حلال حاصل کرنا اور رشق حلال کے لیے محنت کرنا دوڑ دھوپ کرنا بھاگنا کوشش کرنا اور اس کے لیے حلال طریقے سے جد و جہد کرنا کتنا بڑا فریضہ اور کتنا بڑا بہترین عمل ہے اللہ تعالیٰ کو کتنا محبوب ہے اس کو اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جس حدیث کو امام تبرانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی موجم میں بس اند صحیح نقل کیا ہے حدیث کے راوی ہیں صحابی رسول کاب ابن اجرح رضی اللہ تعالیٰ ہو کاب ابن اجرح رضی اللہ تعالیٰ ہو کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی علیہ السلام شام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ایک ایسا وقت وہ تھا کہ آپ کفار اور اسلام کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک فوج آپ نے روانہ کیا تھا لیکن یہ روانہ فوج تو جا چکی ہے جنگ چھڑی ہوئی ہے اور ہم لوگ نبی علیہ السلام شام کے پاس بیٹھے تھے مسجد نبوی میں سارے لوگ اکٹھا ہیں وہاں سے فتح اور شکست کی خبر آنے کی ان کے انتظار میں ہیں اتنے میں ایک نوجوان بڑا ہٹ کا مر رال نبی صلی سے رجل ایک شخص نبی ہے فرا شام کے قریب سے گزرا مجلس کے قریب سے گزرا فرا صحاب و محمد من جلدت ہی من جلدت ہی ونشات ہی لیکن اتنا صحت مند اتنا تندرست اتنا چست اتنی فرتی اس کے اندر ہے کہ اس کے چستی اس کی فرتی اس کی قوت و طاقت اور اس کے جسم کو دیکھ کر کے شاہ کرام نے کہا او یا رسول اللہ لو کان خارا فی سبیر اللہ یہ مہا بیوقوف ہے ایسا نوجوان جس کو اللہ نے ایسی قوت ایسی طاقت سے نوازا ہو اور جہاد میں نہ جائے یہاں مدینے میں گھومتا پھرے الکار اللہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں گیا ہوتا جہاد کرنے کے لیے تو کتنا اچھا ہوتا لیکن وہاں بزدل اور بڑا بےقوب انسان نظر آ رہا ہے کہ اپنے جسم کو یہ قوت اور طاقت کو لے کر کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے آپ نے لوگوں سے کو منع کیا خبردار ایسی باتیں اس نوجوان کے بارے میں نہ کرو کیوں انکان خراجہ اللہ وہ انکان خراج ایسا اللہ اب شیخ کبھی رئی بہوفی سبھی وہ انکان خراج رسا اللہ یہ بہوفی سبھی تم لوگوں نے کیا اس کو سمجھ رکھا ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان جانے انکان اس وقت تم لوگ مسجد میں بیٹھے ہو سائے میں تم ہو آرام سے تم یہاں ہم سے گفتگو کر رہے ہو دھوپ میں یہ نوجوان اپنے گھر سے نکلا ہے اور اس گرمی میں شدت اچھی تبش ہو رہی ہے اور تیزی کے ساتھ دوسری طرف جا رہا ہے انکان خرا جگہ ہاں، اگر اس لیے اس لیے اگر یہ اس وقت اس لیے نکلا ہے کہ دوڑ دھوپ کر کے اپنے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے رزق کا انتظام کرے یہ بچوں کے رزق کے انتظام کے لیے جو اس وقت یہ دوڑ رہا ہے وہ وسیع اللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جہاد حاصل کر لے رہا اس کو بھی جہاد کا مرتبہ حاصل ہو چکا ہے یہ ہے رزق حلال اپنی اولاد کو اپنے بیوی بچوں کو محنت مزدوری کر کے حلال رشتہ کھلانا اس کو بھی جہاد کی شبیر لہ کرا دیا پھر آپ نے فرمایا وہ انسان خرا جیا صاحب اللہ نے شیخ نے نے اور اگر یہ اس وقت نکلا ہوا ہے بیوی بچے تو نہیں ہیں لیکن اس لیے اس وقت باہر نکلا ہے کہ اس کے گھر میں باپ ماں دو دو بوڑھے ماں باپ ہیں ان دونوں کے رزق کے لیے محنت مزدوری کرنے کے لیے اور ان کے رزق حلال کے انتظام کرنے کے خاطر نکلا ہے تو یہ ماں باپ کے لیے رزق حلال کا انتظام کرنا اتنا بہترین عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی مجاہد فی سبیل اللہ کا درجہ دے دیا ہے پھر آپ نے آگے رشاد سمایا ہو سکتا ہے کہ اس کے بیوی بچے بھی نہ ہو اور بوڑھے ماں باپ بھی نہ ہو اکیلا ہی گھر میں ہو تو آپ نے بڑی عظیم ترین بات بیان میں آپ کانا فرا جگہ الا نف سے ان کا فرا جانا وہ اوکان فرا جیسا الا نف سے اللہ اگر یہ انسان اس وقت باہر نکلا ہوا ہے کہ اپنے روزی روٹی کا انتظام کرے حلال رزق حاصل کرے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اپنے آپ کو بچائے تو اپنے رشک کے انتظام کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو جہاد کا ثواب دیا ہے میرے بھائی رزق حلال کا انتظام کرنا رزق حلال کے لیے کوشش کرنا اور بہترین قسم کا حلال پیشہ اختیار کرنا یہ اتنا بہترین عمل ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں جہاد کا درجہ رکھتا ہے پھر آپ نے آگے اس حدیث کے آخر میرے ساتھ نمایا وہ ان خراجا خاجا ان کا ریا ان پاخر اور اگر یہ ریا کاری میں نکلا ہوا ہے اور فخر کرنے کی غرض سے نکلا ہوا ہے تو بہت شبیل یہ اللہ کے راستے میں نہیں یہ شیطان کے راستے میں ہے معلوم پڑ جائے میرے بھائیوں ماں اولاد کے لیے ماں باپ کے لیے اپنے لیے رشتے حلال کا انتظام کیا جائے تو اس میں بھی اخلاص کی ضرورت ہے ریاکاری نہیں ہونی چاہیے کبر غرور اور ایک دوسرے سے پر فخر نہیں کرنا چاہیے دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے اگر دکھلاوا آ گیا ریاکاری آ گئی تو سارا اجر و ثواب ختم اللہ ہوگا فی سبیل یہاں سے فی سبیل شیطان میں ڈال دیا گیا وہ انسان اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص عطا کرے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے سی بخاری کے اندر نقل کرتے ہیں میرے بھائیوں یہ اپنے ہاتھوں سے محنت کرنا اپنے رشتے کے لیے اپنے اولاد کے رشتے کے لیے ماں باپ عجیب و کاری کے لیے محنت کرنا مزدوری اختیار کرنا حلال پیشہ اختیار کرنا یہ اتنا بہترین عمل ہے کہ نبی علیہ السلام رات ساتھ رواتے ہیں اے لوگوں سن لو اکل اب کسب عمل سب سے بہترین لکما سب سے بہترین رزق ایک انسان جو استعمال کرتا ہے اپنے منہ میں ایک لقمہ ڈالتا ہے وہ اس کے اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا لکما ہوا کرتا ہے انسان گہروں پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھے اپنے محنت سے اپنے کوشش سے اپنے لیے جو رسک کماتا ہے ہاتھ کا کمایا ہوا رسک جو ہے سب سے بہترین لکما ہے پھر آپ نے ساتھ نمایا تمہیں معلوم ہے نبی اللہ داود علیہ السلام ہمارے بھائی اللہ کے نبی داود السلام نام ہمیشہ اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا کھایا کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے زرہ بناتے تھے جنگی اسلحہ تیار کرتے تھے اور پھر اسی کی آمدنی سے وہ اپنا گزارا کیا کرتے تھے اللہ نزوی اسی حدیث کو امام ابن ماجہ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں تو اس میں اور اتنا آپ نے بیان فرمایا وما وما ات آما و ما ات آما نا جلن خاد یاد رکھو ایک مرد مومن اگر حلال طریقے سے اخلاص کے ساتھ محنت مزدوری کرتا ہے کوئی صنعت و شرکت اختیار کرتا ہے کوئی تجارت اور کاروبار کے ذریعے محنت کر کے اپنے اپنے رزق کا انتظام کرتا ہے تو جو خود خود کھاتا ہے وما ات اہل ہوں اپنے بچوں پر جو صدقہ اپنے بچوں کو جو کھلاتا ہے وہ اہلہ اپنی بیوی کو جو کھلاتا ہے وہ اور اپنے نوکر کو جو کھلاتا ہے ایک پیسہ یا بہت سارا مال ان اپنے اہل ویال نوکر چاکر پہ جو خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کمانے والے کو اپنے اہل ویال اپنے نوکر چاکر اپنی بیوی بچوں پر جو خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس خرچ کو بھی صدقہ اس کے نام میں بنا دیتا ہے خود اپنی اولاد پر صدقہ کر رہا ہے اسی لیے انبیاء علیہ مسلاط اسلام جو سب سے اونچے مقام و مرتبے کے لوگ ہوا کرتے ہیں ہمیشہ انہوں نے کوشش کی ہے اپنے ہاتھوں سے کما کر کے کھانے کی صحیح بخاری کی روایت نبی علیہ صاحب رشاد فرماتے ہیں آپ صحاب اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے ایک موقع پہ رشاد فرمایا اے لوگوں سن لو اچھی طرح سے ما با صلاحی نبی ما نبی اوغ نبی اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے کوئی نبی ایسا دنیا میں نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہو انبیاء کی السلام نبوت اور پیغمبری سے پہلے بھی اپنے ہاتھوں سے کما کر کے کھاتے رہے یہاں تک کہ بکریوں کو چرا کر کے مزدوری لے کر کے گہروں کی بکریاں مزدوری پر چراتے تھے کتنے انبیاء اور وہی جو مزدوری ملتی تھی اسی کا کھاتے تھے رسک تھا لیکن بیٹھے بیٹھے اگر آپ حرام کما لے تو آپ دنیا کا بڑا ہوشیار آدمی سمجھا جاتا ہے اللہ اکبر موسا علیہ شام کو دیکھا ہوگا قرآن پاک کی آیت بڑی تفصیل کے ساتھ موسا علیہ السلام کی شادی کس بات پر ہوئی لڑکی کے باپ نے کیا کہا اتنی ارید ان ان کے یہ تھا ارا ان سما ارا انت اجرانی سمان اے موسا یہ میری دو بچیاں ہیں ان دونوں بچیوں میں سے ایک بچی کی شادی میں تم سے کر دیتا ہوں اس شرط پر کہ تم آج سال میری بکریاں چڑھاؤ چڑھاؤ گے میری بکریاں آج سال چڑھاؤ گے یہی تمہارا مہر ہوگا اور اسی پر میں اپنی ایک بیٹی کو تم سے شادی کر دیتا ہوں اور اگر فائن نہ تمام تو سال اور چلا کر کے دس سال کا تم نے پورا کر دیا تو یہ تمہارا بڑا احسان ہوگا یہ تمہارے طرف سے مہربانی ہوگی رہے سراس نام کے بارے میں قرآن نے اعلان کیا ہے کہ وہ بکریاں چرائے دس سال تک اپنے سسر کی اپنے سسرال کے اپنے اپنے سسر کی بکریاں چراتے رہے اور دس سال مکمل کر لینے کے بعد پھر دوبارہ واپس مشرا رہے تھے تو اللہ رب العالمین کو نبوت اور رسالت سے نوازا <clears throat> میرے بھائیو جب نبی نے اے نبی اللہ رہا ہم سے پہلے کتنے نبی اللہ نے بھیجے ہیں سبوں نے بکریاں چرائی ہیں اپنی روزی روٹی کے انتظام کے لیے تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وہ انت یا رسول اللہ یا رسول اللہ اچھا آپ آپ نے تو نہیں چرائی آپ نے تو نہیں چرائی بکریاں سارے انبیاء سے اللہ نے بکریاں سارے انبیاء نے اپنی روزی روٹی کے لیے بکریاں چرائی ہیں لیکن آپ نے تو نہیں چرایا آپ نے ساہس پڑے اور فرمایا کل تو ارا کراری زمین اہل مکہ تھا ارے تم کیا سمجھ رہے ہو آج نبی بن جانے کے بعد بعد ہم تمہارے سامنے بیٹھے ہی ہیں اللہ کی قسم یہ مکے کی جتنی پہاڑیاں ہیں ان تمام پہاڑیوں پر ننگے پیر مکے والوں کی بکریاں چرا کر کے میں بھی مزدوری لیا کرتا تھا اللہ اکبر یہ رزق حلال ہونا چاہیے حلال طریقے کا مال اکٹھا کرنا چاہیے تو اسی لیے تمام ہے بڑے بڑے صحابہ بڑے بڑے تابعین بڑے بڑے ائمہ بڑے بڑے محدثین ہمیشہ نیک لوگوں نے محنت مزدوری ہی صحیح لیکن حلال کمائی اپنے ذریعے سے کیا تھا انہوں نے کبھی سستی لاپرواہی بیٹھ کر کے کھانا نہیں پسند کیا اسی لیے نبی علیہ سراس نام لاپرواہی اور سستی سے پناہ مانگا کرتے تھے ہمیں کبھی رزق کے معاملے میں سستی اور لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے نبی رہتا سام پناہ مانگتے اللہ انی اعوذ بک من العجز والکسل اللہ تعالیٰ مجھے سستی سے بچانا سستی سے محفوظ رکھنا اقول کو لہٰذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد میرے بھائیو رشتے کے لیے محنت کرنا ہے بھاگ دوڑ کرنی چاہیے لیکن سب کچھ حلال طریقے سے حلال سے آگے تجاوز نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں محنت اس اعتبار سے کرنا ہے کہ ہماری محنت ہماری بڑی بڑے شہادتیں ہماری بڑی بڑی سرٹیفکیٹ جو ہیں یہ ہمیں محنت کے باوجود رسک نہیں دے سکتی یہ وسیلہ تو ہے لیکن اصل میں رسک کا انتظام کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے آپ ساری محنت کر لینے کے بعد توقل کریں اسی لیے رسول اللہ علیہ وسلم نے ساتھ روایا ہمیشہ رشک کے معاملے میں اللہ رب العالمین کے طرف رجوع کرو وہی تمہیں کھلاتا ہے وہی تمہیں پلاتا ہے اے تمہاری محنت تمہیں رزق نہیں دیتی سبب تو بنتا ہے محنت تمہاری سبب بن جاتی ہے ایک سبب ہے ایک ذریعہ ہے یہ وسائل ہے ان کا اختیار کرنا ضروری ہے لیکن رزق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ خلط ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے ماں ارید عید و من ہوں ماں اور عید نہ میں ان سے نہ کھانا مانگتا ہوں نہ ان سے رزق مانگتا ہوں ان الرزاق ذو المتین اللہ ہی تعالیٰ رزق دینے والا ہے اسی لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سنن ترمیدی کے حدیث آپ نے ساتھ میں ہے لوگوں لو انہ کم تباکل تم اللہ حق کا توکل ہی رزق کا معاملہ تم اپنے پرندوں سے ذرا سیکھو اللہ سن شاہ فرماتے ہیں لو ان کم تبکل لو ان کم تبکل تم اللہ حق کا توکل ہی نہ رو سکھ تم کما تر سکو بطانتن او کما لو اگر تم اپنے رشتے کے معاملے میں اپنی روزی روٹی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا حق صحیح معنوں میں توکل کرتے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنے کا حق ہے اگر صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرو جیسے توکل کا حکم دیا گیا ہے تو اللہ کے تم تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ویسے ہی رسک دے گا کما جیسے پرندے کو رشک ملتا ہے پرندہ نہ اس کے پاس کوئی کمپنی ہے اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بغیر ویزے کے عمارات میں داخل نہیں ہو سکتے اللہ اکبر ہاں؟ بغیر کمپنی کے کام نہیں ملتا بغیر دکان کے سامان نہیں ملتا بغیر شاپنگ سینٹر پر گئے ہوئے اور اپنے گھر کے سامان نہیں خرید سکتے روزی روٹی کا سارا انتظام نظر آتا ہے لیکن ذرا غور کرو پرندے ایک ایسی مخلوق ہے کہ دنیا کے ہر لوگ ہر ساتھی ان کو دنیا کا ہر آدمی ان کو رشتے سے روکتا ہے اگر کسی انسان نے اب سوکھنے کے لیے اناج اور گلا باہر ڈال دیا ہے ایک بچے کو بیٹھا دیتے تاکہ کوئی پرندہ آ کے بیٹھ نہ سکے ایک باغ والا ہے اگر اس کے آم کے باغ لگے ہوئے ہیں یا کوئی پھل والا باغ ہے جیسے پھل آئے پرندوں کو بھگانے کے خاطر آدمی وہاں بیٹھ جایا کرتا ہے نہ ان کو ویزا کہیں ملتا ہے نہ کہیں کمپنی میں ہو جاتے ہیں نہ کسی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں بالکل مخلوق اور ساری دنیا ان کو رزق سے محروم رکھنا چاہتی ہے لیکن اللہ کو فرماتے ہیں پرندے دنیا کے تمام رکاوٹوں کے باوجود کی ذات پر توکل کر کے صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو آسودہ ہو کر کے واپس آتے ہیں تم کل تم اب ہمارے جو بھائی کمرے میں بیٹھے رہ جائیں سوئے رہ جائیں ایس کرتے رہ جائیں گھومتے پھرتے رہ جائیں محنت نہ کریں روزی روزی کے لیے کوشش نہ کریں بس اللہ مالک ہے اللہ اکبر سوال یہ کہ بیٹھے رہ جائیں اللہ فرماتے تم سے اچھے تو پرندے ہیں تمہارے لیے رشتے کے سارے دروازے کھلے ہیں لیکن تم کا کسلان بن گئے لاپرواہ بن گئے بیٹھے سو پڑے رہتے ہو بے روزی روزی گہروں پر سہارا کرتے ہو گہروں پر بھروسہ کر کے بیٹھے رہتے ہو لیکن پرندوں کو ذرا دیکھو وہ بچارے کبھی سردی ہو گرمی ہو بارش ہو دنیا میں کچھ بھی ہو پرندوں کے یہاں کوئی دکان نہیں کہ چلے جائیں سامان خرید کر کے نہیں دن بھر میں محنت کرتا ہے رات بھر گھوسلوں میں ہے اور صبح ہوتے ہی وہ نکل جاتا ہے اور جا کر کے دھوپ ڈال کر کے اپنی رسک کا انتظام کرتا ہے اللہ تعالیٰ جیسے پرندے کو رسک دے رہے ہیں اگر تم صحیح معنوں میں توکل کرو گے تو اللہ تم کو بھی رسک دے گا لیکن توکل کا مطلب کیا ہے سارے اسباب اور ذرائع اپنائیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کریں ایسا نہ ہو اللہ کی ایک صحابی آئے کہیں گے یا رسول اللہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر تبکل کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنا جانتا ہے تو میں اونٹ پر سوار ہو کر کے آتا ہوں اونٹنی چھوڑ کر کے آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہوں آن پر میں ایسا تبکل اللہ تعالیٰ کہاں قابل قبول نہیں اللہ اللہ اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ اللہ ہر چیز پر قادر رہے وہ چاہے گے تو میرے اونٹنی کو غائب نہیں ہونے دے گا وہی جام کر دے گا کھڑا کر دے گا آپ نے فرمایا یہ ایسا توکل نہ کرو سواری سترو سواری کو باندھو اور اس کو جکڑ دو پھر باندھ کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کر کے اللہ جو اسباب میں نے اپنا لیا اب اونٹنی کی حفاظت کرنے میں آپ پر توکل کرتا ہوں پھر آ کر کے بیٹھو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے جو اللہ نے جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور منظور کر دے الحال عالمی ہمیں رزق حلال کی کوشش کرنے کی توفیق رسی فرما ہمیں آجزی سے کاہلی سے لاپرواہی سے محفوظ رکھے الحال عالمین جو بیمار ان کو سفا کلی عطا فرما جو دور ہے دین سے دور اللہ تعالیٰ ان کو دین کے قریب کر دے اے جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے جو بھورے بھٹکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کو لگا دے الحال عالمین دنیا میں تمام مسلمان ملکوں کو امان نصیب فرما ہمارے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ نیک امال کی توحید نصیب فرما فرما دے ان کو ہمارے لیے ملک کے لیے قوم کے لیے ملت کے لیے وطن کے لیے اللہ تعالیٰ قیمت بنا دے ہر برائی سے اور ہر نقصان پہنچانے والے اعمال سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے ان کی خطاؤں سے درگزر فرما ان کی نیتوں کو قبول فرما لے اللہ للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم الله الله بالعدل والإحسان وينهى عن والمنكر لعلكم تذكرون شاہ الله يذكركم وادعوه يستجب ولذکر اللہ تعالی اکبر